ایک مجذوب کی حکایت ارشاد فرمایا کہ ایک مجذوب سے ایک بادشاہ نے پوچھا آپ نے کتنے مکان بنائے کہا کچھ نہیں آپ کے پاس کتنے خادم ہیں کہا کچھ نہیں آپ نے کتنے مکان بنائے کہا کچھ نہیں آپ کے پاس کتنے خادم ہیں کہا کچھ نہیں ایک عشا دے دیا کہا جب آپ کو آپ سے بھی زیادہ کم عقل والا مل جائے تو اسے دے دینا حضرت اس میں نام نہیں ظاہر کیا ہے لیکن بعض تاریخ کتابوں میں ہے یہ مجذوب چلیے حضرت نہیں ظاہر کیا تو پھر ہم نے ظاہر کر غلطی ہو جائے ایسا دے دیا جب آپ کو آپ سے کم زیادہ آپ کم عقل والا ملے تو اسے دے دینا بادشاہ نے کسی کو ایسا دے دیا مجذوب کو یعنی آدمی بڑے بیوقوف ہو نہ مکان بنایا نہ گھر بنایا نہ کچھ بنایا تو بیوقوف آدمی ہو کیا ایسا لے لو بے وقوفی کا ڈنڈا لے لو یہ اور جب تم سے بڑا کوئی بیوقوف ملے تو اس کو دے دینا تم سے بڑا بیوقوف ملے اس کو ایک بار بادشاہ بیمار ہوا بالکل آخری وقت ہو گیا بچنے کی کوئی امید باقی نہیں رہ گئی یہ مجذوب عیادت کے لیے تشریف لے گئے اب یہ تشریف لے گئے بھائی بادشاہ کے پاس خیریت وغیرہ معلوم کرنے کے بعد فرمایا بادشاہ سلامت آپ کا جہاں کا سرفیر در سفر درپیش ہے یعنی آخرت وہاں سے آپ کتنے دنوں کے بعد واپس آ جائیں گے مرنے جا رہے ہیں آپ مرنے کے بعد پھر کتنے دیر کے بعد واپس آ جائیں گے یعنی کہ آپ بھی مذاق کر رہے ہیں کہیں وہاں سے واپس آتا ہے بادشاہ نے کہا مذاق کر رہے ہو بھائی وہاں سے تو ہمیشہ رہنا ہے تو ان بزرگ اشاعت فرمائے آپ نے وہاں کے ہمیشہ کی زندگی لیے کتنے محلات بنوائے ہیں کتنی فوجیں آگے بھیجی کتنے خادم بھیجے کہا کچھ نہیں آنکھیں کھل گئی دن بزرگ نے فرمایا آپ زیادہ احمد کون ہوگا چند دن کی زندگی کے لیے سب کچھ کر لیا اور جہاں ہمیشہ رہنے وہاں کے لیے کچھ نہیں کیا لہٰذا آپ آپ ہی کا آپ واپس لیتا <laughs> یعنی ہم نے اگر سو سال کی پچاس ساٹھ سال کی زندگی لیے کچھ نہیں بنا تو ہم وقوف ہیں اور وہاں تو ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے تم نے کچھ نہیں بنایا تم سے بڑا بیوقوف کو لو ایسا اپنا ایسا ہم نے ہاتھ پکڑ لو ہم ایسا ہر ایک سوچ ہے بھائی ہم لوگ بھی ہے یہی کہ آخرت کے کیا کر رہے ہیں دنیا کے لیے کتنا کر رہے ہیں دنیا کا سب کچھ کر رہے ہیں اور آخرت کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں ہم بھی بیوقوف ہیں اور ہاں؟ بادشاہ بیوقوف تھا تو ہم عقل مند کہاں کے ہیں بھائی عقل مند تو وہ ہے تو آخرت کے لیے کرے ہاں دنیا کے لیے بھی کرے جتنا دنیا میں رہنا اتنا دنیا میں کرے لیکن جتنا آخرت میں رہنا اتنا آخرت کی فکر کرے جی۔, ہاں، جی واقعی ہے حکایت مگر بہت عبرت اور نصیحت آموز ہے ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ مرنا یقینی ہے مگر ہم نے اس کے لیے آگے کیا بھیجا ہے خاص صاحب نے خوب نقشہ کھینچا ہے پوچھ ہاں اے سب پوچھ ہاں اے بے خبر ہونے کو ہے ہاں اے بے خبر ہونے کو ہے تابق غفولت ظاہر ہونے کو ہے یعنی سفر ہونے والا ہے مرنے کا سفر ہونے والا ہے ہم لوگ مرنے والے ہیں یعنی پوری جو یہ تاریکی چھٹنے والی ہے سحر ہونے والی یعنی ہماری موت آنے والی باندھ لے تو شا سفر ہونے کو ہے ختم ہر فرد و بشر ہونے کو ہے آپ سفر کرتے ہیں تو توشہ لے لیتے ہیں تین دن کے لیے جا رہے ہیں تو کچھ توشا ہے ساتھ میں کھانے پینے کا سامان ہوتا نہیں ہوتا ہے تو تین دن کے سفر میں تو توشا ہوتا ہے اور ہمیشہ کے جو سفر ہو رہا ہے اس کے لیے بھی توشا لیا نہیں لیا اس کا توشا کیا ہے نیک اعمال ہے باندھ لے تو اوشا سفر ہو نیک ہے ختم ہر فرد و بشر ہو نیک قبر میں میت اترنی ہے ضرور جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور تو برائے بندگی ہے یاد رکھ ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے اللہ اللہ ذکر اللہ کرو